السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے یاد ہے نا آپ کو کہ سارے کام اچھے طریقے سے مکمل کرنے ہوتے ہیں کام بھی مکمل اور اچھے طریقے سے بھی ایسے نہیں جلدی جلدی کر کے سر سے اتار دیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک قصہ کہانی کسی زمانے کا کوئی قصہ اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے میم ندیم نے اور اس کا عنوان ہے مچھلی سب کو ملی شروع کرتے ہیں مچھیرے نے اللہ کا نام لے کر ندی میں جال ڈالا دن بھر کے انتظار کے بعد دو بڑی سی مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی سے جھپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر اڑ گئی مچھیرے کا افسوس بہت ہوا مگر پھر وہ کچھ سوچ کر مسکرایا اس کا بیٹا چیل اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا مچھیرے نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک مچھلی بچ گئی دوسری مچھلی ہماری قسمت میں نہیں تھی جو چیز جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہی ملتی ہے قسمت کو برا بھلا کہنا نا شکروں کا کام ہے ادھر کیا ہوا کہ چیل اڑتی ہوئی ایک پہاڑی کی طرف جا پہنچی ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا دونوں چیلوں میں چینا چپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے ایک نیک بزرگ کی جھونپڑی کے سامنے گر پڑی بزرگ نے مچھلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ آپ نے میری دعا قبول کر لی میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے اور نہ ہی مسالہ مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا اسے واپس منگوا لیجئے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھجوائیے یہ کہہ کر وہ بزرگ واپس جھونپڑی میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو مچھلی وہاں نہیں تھی اسے ایک چیل نے اٹھا لیا اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھیں پہاڑی کے نیچے کی طرف اڑ رہی تھی لیکن دو چیلوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی چھیننے کی کوشش کی اس لڑائی میں چیل کے پنجوں میں سے وہ مچھلی نکل کر ایک غریب کسان کے آنگن میں جا گری کسان کی بیوی نے دوڑ کر وہ مچھلی اٹھا لی اور کسان سے بولی میں تم سے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے تم نے تو لا کر نہ دی اللہ میاں نے آج مجھے بھیج دی میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے بابا کو بھیجوں گی اب میں مسالہ پیس کر مچھلی پکائے دیتی ہوں تم بابا کو جا کر دے آؤ اور کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں کسان کی بیوی نے مچھلی پکائی کہ اتنے میں کسان کا دوست مچھیرا وہاں آ گیا کسان نے اپنے دوست سے کہا تم اچھے وقت پر آ گئے آج مچھلی پکی ہے کھانا کھا کر جانا مچھیرے نے تعجب سے پوچھا مگر تم کو مچھلی کہاں سے مل گئی وہ تو میں ہی تم کو لا کر دیتا ہوں <laughs> بس یوں سمجھ لو اللہ میاں نے آسمان سے ٹپکا دی ہمارے آنگن میں کسان نے سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح چیل وہ مچھلی وہاں گرا گئی مچھیرا یہ سن کر مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں جب کسان پہاڑی بابا کو مچھلی دینے گیا تو مچھیرا بھی اس کے ساتھ گیا کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ پیش کیا اور دعا کی درخواست کی بزرگ نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا مچھلی کہاں سے آئی کسان نے کہا آسمان سے گری بیوی نے کہا تھا کہ اگر میں نے دعا کی ہے کہ اگر مچھلی ملی تو پہاڑی والے بابا کو پہلے کھلائے گی اور ان سے دعا کی درخواست کرے گی اب انہوں نے مچھیرے سے پوچھا تم کون ہو مچھیرے نے کہا میں مچھیرا ہوں آج صبح دو مچھلیاں پکڑی تھیں ایک میرے خاندان کی قسمت کی تھی اور دوسری چیل اٹھا کر لے گئی بابا نے سارا ماجرا سن کر کہا ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی اللہ نے ایک ہی وقت میں ہم سب کی خواہش جس انداز میں پوری کی یہ اس کی ذات کا ایک چھوٹا سا معجزہ ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم مزیدار تھی نا آپ بھلا سوچئے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جس جس نے مچھلی کی خواہش کی اسے مچھلی مل گئی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ